اور نماز کام رکھو اور ذکو دو اور اپن جانوہے کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے